یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں